السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کیش سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے بارے میں کہ کیش سسٹم کو کس طرح سے ہم کنٹرول کریں گے اس کو پھر کس طرح سے آڈیٹر اس کنٹرول کو ٹیسٹ کرے گا ہم ابھی لاسٹ لیکچر میں یہ بات کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے اس میں ہم نے صرف کیش سسٹم کے کنٹرول آبجیکٹو سیکھے تھے جو کہ میں نے آپ کو تین کنٹرول آبجیکٹو بتائے تھے نمبر ون کہ all sums due to the company are received and subsequently accounted for number two کہ no payments are made which should not be made and number three کہ all receipts and payments are promptly and accurately recorded یہ کیش سسٹم پر ہمارے کنٹرول آبجیکٹوس ہیں ان کنٹرول آبجیکٹوس پر بیس کر کے کنٹرول پروسیجرس بنائے جاتے ہیں جو میں نے آپ سے لاسٹ لیکچر میں ان میں سے کچھ ڈسکس کر لیے تھے اور کچھ ان شاء اللہ تعالی ہم آج ڈسکس کریں گے وہ جو کنٹرول پروسیجرز تھے ڈفرینٹ ایریاز میں وہ ایریاز کی لسٹ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتائی تھی کہ number one control over cash receipts by post ان پر ہمیں پروسیجرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں number two controls over cash collected by salesmen and representatives number three controls over cash sales number four controls over banking over یہاں تک ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کر لیا تھا اب جو آج ان شاء اللہ تعالی ہم نے کور کرنے ہیں کنٹرول پروسیجرز ان میں شامل ہیں کنٹرولز اوور چیک پیمنٹس پھر controls over bank reconciliation and پھر کنٹرولز اوور پیٹی کیش یاد رکھیے کہ پیٹی کیش بھی کیش سسٹم کا ہی ایک حصہ ہے آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ whenever we talk about cash system تو کیش سسٹم میں ہارڈ کیش ہی نہیں صرف بلکہ جو بینک میں ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں چیک کے ذریعے سے پیئنگ سلپ کے ذریعے سے وہ بھی آ جاتی ہیں اور یہ پیٹی کیش بھی ہمارا کیش سسٹم کا ہی حصہ ہوا کرتا ہے سو so, کیش سسٹم ایک انتہائی سینسٹیو ایریا جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ موسٹ لائکلی اس کو ڈسپیئر ہو جانا ہوتا ہے اگر آپ اس پہ کنٹرول نہیں رکھیں گے یا آپ کا کنٹرول ویک ہوگا تو کیش تو فوری طور پر ڈسپیئر ہو جائے گا اس لیے یہاں پر کیش پر آپ کو بہت سخت قسم کے کنٹرول پروسیجرز اپنانا ہوتے ہیں اور انہی کنٹرول پروسیجرز کو آڈیٹر پھر بعد میں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ سسٹم اکارڈنگلی اڈاپٹ کیا گیا اور امپلیمنٹ ہوا وہ پھر ایک سسٹم اپروچ ہوتی ہے آڈٹ کی آڈٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے لیکن جی ہم آپ آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں جو کہ کنٹرول پروسیجرز کے ریفرنس میں ہماری رہ گئی تھی باقی لاسٹ لیکچر میں ہم نے چار ایریاز پر کنٹرول پروسیجرز دیکھ لیے تھے اور آج اب ہم کنٹرول پروسیجر دیکھنے جا رہے ہیں اوور چیک پیمنٹس آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہم نے بینک میں جو ریسیٹس ہیں اس کے بارے میں کنٹرول پروسیجر سیکھے تھے کہ کیا ہونا چاہیے اب یہ کہ اس بینک میں سے جو پیمنٹس ہوں گی وہ چیک کے ذریعے سے ہوتی ہیں سو so, ان چیکس کے اوپر ہمارے کیا کنٹرول پروسیجرز ہوں گے ان کو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں بات کچھ فالو کیا آپ نے بینک میں ریسیٹس بھی ہوتی ہیں اور بینک سے پیمنٹس بھی ہوتی ہیں بینک میں ریسیٹس یعنی کہ کلیکشنز یعنی کہ ڈپازٹس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیئنگ ان سلپ کو فل ان کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بینک میں ڈپازٹ کرواتے ہیں اور بینک سے جب پیسے نکلوانا ہوتے ہیں تو ہم چیکس کو یوز کرتے ہیں یا بینک سے پیمنٹ کے کچھ اور ذریعے بھی ہیں جس میں کہ اسٹینڈنگ آرڈر آ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ڈیبٹس آ جاتے ہیں اس سے متعلق بھی بات چیت ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہماری گفتگو کا حصہ ہے فی الحال ہم جو بات چیت کریں گے وہ ہوگی چیک پیمنٹس پر کنٹرول کی سو چیک پیمنٹس کے ریفرنس میں پہلا کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ unused cheques be be held in secure place cheque book سے تو آپ کو واقفیت ہوگی چیک بک میں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار لیفلیٹس ہوتے ہیں چیک لیفس ہوتے ہیں آپ کچھ چیکس تو یوز کر لیتے ہیں کچھ چیک لیفس آپ یوز کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں اس میں رہ جاتے ہیں اب وہ جو چیک لیوس آپ کی چیک بک میں پڑے ہوئے ہیں ان پر ہر کسی کی ایکسیس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی ان کو چوری کر سکتا ہے اور فیک سگنیچرز ان کے اوپر کر سکتا ہے اس قسم کے فراڈ سے بچنے کے لیے آپ چیک بک کسی ایک ریسپانسیبل پرسن کی کسٹڈی میں رکھواتے ہیں اور ان پر کسی دوسرے کی ایکسیس جو ہوتی ہے وہ منع کر دی جاتی ہے لہذا جو ان یوزڈ چیکس ہوں گے ان کو آپ کسی سیکیور پلیس پر رکھوائیں گے نیکسٹ پروسیجر ان چیکس کے ریفرنس میں ہے کہ the person who purse should have no responsibility over purchase ledger اور سیلس لیجر اب دیکھیے جس نے چیک بنانے ہیں پرچیز لیجر پر اس کی کوئی ایکسیس نہیں ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ پرچیز لیجر مینس جہاں پر آپ کریڈیٹرز کا ریکارڈ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں اب creditors are the person to whom you have to make payment ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہ پرچیز لیجر پر بھی ایکسیس رکھتا ہو رسپانسبلٹی دے دیں چیکس بنانے کی اب بے شمار چیکس بنائے جاتے ہیں اور ان کو سائن کرتے وقت بعض حالات میں سگنیٹریز جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیک کے اوپر اتنی باریک نظر نہیں رکھتے اب وہ شخص جو کہ پرچیز لیجر کو مینٹین کرنے کے لیے رسپانسیبل ہے وہ کسی ایک کو فیور کرتا ہے اس شخص کو جس کو کہ پیمنٹ ہم نے ایک مہینے کے بعد کرنی تھی اس کو ایک مہینہ پہلے ہی چیک بنا کر اسے سائن کروا کے بھیج دیتا ہے اب اگر اس کے پاس یہ رسپانسبلٹی بھی ہو کہ وہ چیک بنوا سکتا ہے یا چیک لکھ سکتا ہے اور پرچیز لیزر کی رسپانسبلٹی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے اسی طرح سے سیلز لیجر کا جو پرسونل ہے وہ کیا کر سکتا ہے وہ ریفنڈ کر سکتا ہے کسٹمرس کو کہ ان سے جو پیسے لیے ہوئے ہیں ان کو ریفنڈ کر دے لہذا یہ باتیں ایک اندیشے کے تحت آپ اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے اس چیز سے بچنے کے لیے آپ پہلے ہی کنٹرول پروسیجر اپنا لیتے ہیں کہ بھائی چیک لکھنے والا شخص جو ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا پرچیز لیجر پرسونل سے یا سیلز لیجر پرسونل سے فالو کیا نیکسٹ پروسیجر جو کنٹرول اوور چیک پیمنٹ کے تحت آتا ہے وہ ہے کہ cheques should be signed only when evidence of a approved transaction is available اب لائک like آپ نے جب چیک بنانا ہے اس چیک کے ساتھ آپ کو ایویڈینس ضرور رکھنے ہوں گے سگنیٹریز کے سامنے کیونکہ جس شخص نے سائن کرنا ہے اس نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیک جس اماؤنٹ کا بنایا جا رہا ہے انوائس بھی اسی اماؤنٹ کی ہے وہ جو سپورٹنگ ڈاکیومینٹ ہے جو کہ انوائس بھی ہو سکتی ہے یا کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے یا کوئی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے جس کے تحت آپ پیمنٹ کر رہے ہیں کسی سپلائر کو کسی کریڈیٹر کو وہ ڈاکومینٹ پراپرلی آتھورائزڈ ہونا چاہیے وہ ڈاکیومینٹ کیلکولیشنس کے لیے چیک ہو چکا ہونا چاہیے اس قسم کی ویریفیکیشنس کو سگنیٹری ویریفائی کرنے کے بعد پھر وہ چیک کو سائن کرے گا کیونکہ اگر اس نے تمام باتیں ویریفائی نہ کی تو ہو سکتا ہے کسی غلط رقم کے بنائے ہوئے چیک کو وہ سائن کر دے اور ایک پرابلم کریٹ ہو لہذا کوئی بھی چیک سائن نہیں کیا جائے گا انٹیلان لیس کہ ایک سپورٹنگ ڈاکیومینٹ آپ کو پیش کیا جائے ویریفیکیشن کے لیے کلیئر نیکسٹ بات آتی ہے کہ this control should be evidenced by signing the supporting documents یہ بات میں آپ کو کر چکا کہ یہ کنٹرول اسی صورت میں اسٹیبلش ہو سکتا ہے کہ وہ جو سپورٹنگ ڈاکیومینٹس ہیں سپوزلی پے رول کا چیک بنایا جا رہا ہے تو پے رول سائن ہو چکی ہو آپ جب سائن کریں گے اس کو چیک کو اس وقت آپ سپورٹنگ ڈاکومینٹ کو ساتھ ہی سائن کر دیں جس سے بات ویریفائی ہو جائے گی کہ the person who has signed the cheque has seen supporting document as well at the time of signing the cheque وہی signatory جو ہوگا وہ سپورٹنگ document کو بھی سگنیچر کر دے گا اور اسی وقت وہ چیک کو سائن کرے گا یہ پوائنٹ فالو کیا کہ جب لائک آپ سگنیٹری ہیں آپ کے پاس جب ایک چیک پیش کیا جائے گا کہ سر اس کو سائن کر دیں آپ کہیں گے جی کہ یہ کس سپورٹنگ ڈاکیومینٹ کے لیے چیک بنایا جا رہا ہے وہ پے رول ہے یا وہ انوائس ہے جو بھی ہے آپ کو پیش کر دی جائے گی کہ سر اس کے لیے بنایا جا رہا ہے آپ اس چیک پر سائن کرنے سے پہلے دیکھیں گے اس سپورٹنگ ڈاکیومینٹ کو کہ کیا اس سپورٹنگ ڈاکیومینٹ پر بھی اتنی ہی اماؤنٹ موجود ہے اگر اتنی اماؤنٹ موجود ہے تو آپ تب اس چیک کو سائن کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایٹ دا سیم ٹائم اس سپورٹنگ ڈاکیومینٹ کو بھی سائن کر دیں گے جسے معلوم ہو جائے گا کہ چیک بناتے وقت یا سائن کرتے وقت سپورٹنگ ڈاکیومینٹس کو دیکھا گیا ہے یہ ایک پروسیجر اور ایک انتہائی اہم پروسیجر ہے کیونکہ یہاں سے پریونشن کس چیز کی ہوگی کہ غلط رقم کے چیکس نہیں سائن ہو سکیں گے نیکسٹ بات آتی ہے in a large concern those approving the original document should be independent of those signing the cheques بہت امپورٹنٹ بات ہے اب یہاں پر ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ شاید جیسے میں نے ابھی کہا کہ چیک کو سائن کرنے والا شخص اس ڈاکیومینٹ کو بھی سائن کر دے گا یاد رکھیے گا یہ والا اسٹیپ اس ڈاکیومینٹ کو اپروو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے یہ الگ سے ایک اسٹیپ ہے اس سے پہلے وہ ڈاکیومینٹ اپنی اتھینٹسٹی کے لیے اپروو ہو چکا ہوا ہے کہ وہ کریکٹ ہے اس بات کی اپروول وہ پہلے سے کسی آفیشل نے دے دی ہوئی ہے آتھورائز ہو چکا ہوا ڈاکومینٹ یہ جو چیک سائن کرنے والے صاحب ہیں وہ صرف اس لیے اس ڈاکیومینٹ کو سائن کر رہے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ سگنیٹری نے سگنیٹری آف دا چیک نے اس وقت ڈاکیومینٹ کو دیکھ لیا تھا فالو کیا وہ والا اس سے پہلے اپروو ہو چکا ہوا ہے تو یہ بات وہ کر رہا ہے کہ جو بڑی آرگنائزیشن ہوں گی وہاں پر اسپیشلی جو چیک سائن کرنے والے صاحب ہوں گے جنہوں نے کہ ڈاکومینٹ کو بھی سائن کرنا ہے صرف اس نظریے سے کہ جی ڈاکومنٹ جو ہے وہ دیکھا گیا تھا at the time of signing the cheque وہ صاحب اپروول والے صاحب نہیں ہوں گے اپروول کسی اور نے دی ہوگی تاکہ یہاں پر بھی کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو جائے فالو کر گئے نیکسٹ بات ہے جی کہ cheque signatories should be restricted to the minimum practical number in order to make the operation of control as practical as possible یعنی کہ بہت زیادہ لوگ چیک سگنیٹریز نہیں ہونے چاہیے ایک minimum number of signatories define ہونا چاہیے کہ جو پھر کنٹرول رکھ سکیں ان پیمنٹس پر جب بے شمار لوگوں کے پاس چیک سگنیچر کی اتھارٹی ہو جائے گی تو وہاں پر کنٹرول پرابلمس بھی آ سکتی ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ سخت طبیعت کا مالک ہے اس سے سائن نہ کرواؤ کسی اور شخص کے ساتھ مل کر اس سے سائن کروا لو لہذا کنٹرول اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو چیک سگنیٹریز جو ہوں گے ایک منیمم نمبر پر ریسٹرکٹ کرنا ہوں گے یہ مطلب ہے ہے اس کا کلیئر نیکسٹ بات آتی کہ two signatories at least should be required except perhaps for cheques of small amounts بہت چھوٹی اماؤنٹ ہے چیک کی تو اوکے ایک بندہ سائن کر دے کافی ہے لیکن اگر بڑی اماؤنٹس ہیں تو دو بندے اس کو سائن کریں گے وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر ایک سے اوور لک ہو گیا کوئی میٹر تو دوسرا اس کو پکڑ لے یہ وجہ ہے کہ اگر بڑی اماؤنٹ کے چیکس ہوں گے بڑی اماؤنٹ کی پے ہیں ہیں بڑی اماؤنٹ کی وہاں پر پھر ایک شخص سائن نہیں کرے گا بلکہ دو شخص اس چیک کو سائن کریں گے آفیشیل پیمنٹس میں آپ اس چیز کو آبزرو کرتے ہوں گے کہ چیکس دو یا بعض صورتوں میں تین افراد نے سائن کیے ہوتے ہیں سمجھ گئے نیکسٹ بات آتی ہے جی کہ the signing of blank cheques and cheques in favour of the signatory should be prohibit blank cheque نہیں چلے گا جناب آپ چیک سائن کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے جی آپ بعد میں اس کے اوپر اماؤنٹ فل ان کریں اور دے دیں میں ذرا جا رہا ہوں ملک سے باہر تو یہ بلینک چیک رکھیں آپ نیور شوڈ ناٹ ہیپن اور نہ ہی ایسا کام ہوگا کہ سگنیٹری خود اپنے نام کا چیک سائن کر لے یہ کام بھی نہیں ہوگا سگنیٹری خود اپنے نام کا چیک سائن نہیں کر سکتا اور نہ ہی بلینک چیکس کو سائن کر کے رکھ دیا جائے گا کہ جی ضرورت پڑنے پر ہو سکتا ہے signatory would not be available تو these cheques will be used never ایسا کام نہیں کرنا بہت بڑی کنٹرول ویکنیس کہلائے گی ہے پھر نیکسٹ پروسیجر یہ ہے جی کہ the cheques should be crossed account payee only تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کہیں بہت زیادہ چیکس بنائے جاتے ہوں پیمنٹس کے لیے بے شمار سپلائرز ہیں جن کو پیمنٹس کرنی ہے وہاں پر چیکس کے اوپر ہی وہ کراس والی دو لائنز پرنٹ کروا لی جاتی ہیں تاکہ کبھی ہم بھولے ہی نہ اگر کبھی بھول بھی جائیں تو پھر ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو یعنی کہ ہم نے لائنس ڈرا کرنے والی زحمت نہیں اٹھانے ہم نے چیک پر دو لائنس پرنٹ کروا لی ہیں پیرالل اکاؤنٹ پے ہی اونلی کے نام سے لیکن اگر کہیں ایسا نہیں ہے تو یاد رکھیے جو بھی چیک ایشو ہوگا اس کو کراس چیک کے طور پر ہی ایشو ہونا چاہیے فائدہ اس سے کیا ہے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتا چکا کہ جو کراس چیکس ہوتے ہیں وہ جس شخص کے نام کا چیک ہوتا ہے صرف صرف اور اسی شخص کے اکاؤنٹ میں فنڈ ٹرانسفر اس کراس چیک کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کسی اور کے اکاؤنٹ میں وہ فنڈس ٹرانسفر اس چیک کے اگینسٹ نہیں کیے جا سکتے اس لیے the cheque should be crossed اب نیکسٹ بہت اہم کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ the supporting document should be cancelled as paid اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو کلوزلی آبزرو کرنا چاہیے اپنی انوائرمنٹس کو آپ دیکھتے ہوں گے عموماً کہ جب کبھی آپ کوئی اچھے ریسٹورینٹ میں سپوز آپ کھانا کھانے گئے انہوں نے آپ کو ایک انوائس uh, ریز کی آپ نے اس کے اگینسٹ پیمنٹ کر دی تو اس انوائس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے پیڈ کی ایسا ہوتا ہے یہ اس پیڈ کی سٹیمپ کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اس وقت کہ جب آپ کسی انوائس کے اگینسٹ پیمنٹ کر چکے ہیں اب آپ پیمنٹ کر رہے ہیں آپ اگر کسی انوائس کے اگینسٹ پیمنٹ کر چکے ہیں اور آپ ایک سسٹمیٹک آرگنائزیشن ہے آپ اس انوائس کو یا اس سپورٹنگ ڈاکیومینٹ کو کینسل کر دیں through fixing stamp of paid on it کہ آپ نے ایک اسٹمپ اس کے اوپر لگا دی کہ this supporting has been paid off اب اس کے اگینسٹ ڈپلیکیٹ پیمنٹ نہیں ہو سکے گی اگر آپ کسی ایک سپورٹنگ ڈاکیومینٹ کو پیمنٹ کی اسٹمپ نہیں لگاتے تو وہاں پر چانسز ہیں کہ وہی والا سپورٹنگ ڈاکومینٹ دوبارہ کہیں پیش کر دیا جائے اور اس کے اگینسٹ اسی شخص کو ایک اور پیمنٹ بھی ہو جائے اس لیے that supporting document should be stamp یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جی چیک جس نے سائن کیا تھا اس نے اس وقت اس سپورٹنگ ڈاکیومینٹ کو بھی تو سائن کیے تھے نا تو سگنیچر جو ہیں بعض اوقات کنفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ سگنیچرز تو اس ڈاکیومینٹ کو اپروو کروانے کے لیے تھے یہ وجہ تھی کہ وہاں پر ہم نے ایک اور کنٹرول پروسیجر پڑھا تھا کہ اپروو کرنے والا شخص سگنیٹری آف دا چیک سے ڈفرینٹ ہوگا اور اسی کنفیوژن کو مکمل طور پر دور کرنے کے لیے اب ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پیڈ کی سٹیمپ لگا دی جائے تاکہ اب وہ ڈاکومینٹ جو ہے دوبارہ استعمال نہ ہو سکے پیمنٹ کے لیے ایک مرتبہ اس ڈاکیومینٹ کے اگینسٹ پیمنٹ ہوگی بس بات ختم اب نیکسٹ پروسیجر یہ ہے جی کہ the cheque should preferably be dispatched immediately. If not, these should be held in a safe place. آپ نے جب چیک بنا لیا چیک سائن ہو گیا اب کیا کام ہے کہ جی آپ اس چیک کو روکے رکھیں اب آپ پر ذمہ داری ہے کہ اس چیک کو فوری طور پہ ڈسپیچ کر دیں سپلائر کی طرف اور اگر کسی وجہ سے آپ آج نہیں ڈسپیچ کر سکتے آفس ٹائم ختم ہونے کو ہے آپ اس کو پھر کسی سیف پلیس پر رکھ کے جائیں گے تاکہ وہ گم نہ جائے کیونکہ جتنا ڈیلے کرتے ہیں نا کسی چیز کو اتنا ہی وہ گمنے کے چانسز ہوتے ہیں لہذا آپ جب ایک پروسیس پورا کر چکے ایک پروسیجر سے گزر چکے you have spend your time on that process تو اب اس کو اس کی انتہا تک پہنچا دو اور اس کی انتہا کیا ہے کہ آپ اس چیک کو ڈسپیچ کر کے فارغ ہو جائیں کہ جی اوکے چیک ڈسپیچ ہو گیا اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ڈسپیچ نہیں کر سکے اس تاریخ میں جس تاریخ میں آپ نے چیک بنایا تو اس کو آپ کسی سیف پلیس پر رکھ کر جائیں تاکہ نیکسٹ ڈے آپ جب آئیں وہیں سے اس کو پک کریں اور ڈسپیچ کریں کلیئر نیکسٹ پروسیجر اسی چیک پیمنٹس کے ریفرنس میں ہے کہ the returns cheques may be obtained from the bank آپ نے جو چیک پے کیے بعض صورت میں وہ چیکس واپس ہو جاتے ہیں اب اگر وہ چیک واپس ہو گئے تو ان چیکس کا بھی آپ کے پاس ایک ریکارڈ مینٹین ہونا چاہیے یہ وہ بات کر رہا اور ان پہ پھر سیمپل چیک بھی کیا جاتا ہے ریکارڈز کے ساتھ پھر ان چیکس کے اگینسٹ نئے چیکس بھی ایشو کیے جاتے ہیں تو یہ بات ہے کہ اگر کسی بنا پر بعض اوقات سگنیچرز جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کر رہے یا کوئی ڈیٹ غلط ڈال گئی یا کوئی اماؤنٹ جو ہے فگر میں آپ نے غلط لکھ دی اور ورڈز میں غلط لکھ دی میچ نہیں کر رہے کسی بھی بنا پر چیک ریٹرن ہو گئے ان کو آپ کلیکٹ کریں اور ان چیکس کو کینسل کر کے ان کی بجائے اب آپ ایک نیا چیک ایشو کریں گے یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے اچھا جی اب جب بھی یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کی بات آتی ہے تو یاد رکھیے گا یہاں پر بینک ریکنسیلیشن کی بات کی آتی ہے ہمیں کنٹرول رکھنا ہوتا ہے بینک ریکنسیلیشن پر بھی بینک ریکنسیلیشن کے بارے میں آپ اپنی ارلیئر کلاسز میں پڑھ چکے ہیں کہ بزنس نے ایک کیش بک مینٹین کی ہوتی ہے جس میں کہ وہ تمام ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس نے بینک میں ڈپوزٹ کروائیں یا بینک سے ودرا کیا اور وہ تمام کی تمام ٹرانزیکشن بینک بھی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں اس بزنس کے نام کے ساتھ وہ بینک سے رابطہ کر کے ہم ایک اسٹیٹمنٹ منگواتے ہیں اور اس اسٹیٹمنٹ کو ہم اپنی کیش بک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور جہاں پر کچھ ڈفرینس ڈسکریپینسیز آ جائیں ان کو ہم ریموو کرتے ہیں اگر ہماری اپنی کیش بک امینڈ ہونے والی ہوں تو ہم اپنی کیش بک میں ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور جہاں پر کہیں کوئی ٹائمنگ ڈفرینس ہو like unpresented cheques and uncollected cheques کی صورت میں آپ ان کے لیے بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹس بنا لیا کرتے ہیں اور اگر کوئی آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ میں مسٹیک نظر آ رہی ہو تو اس کو بھی آپ بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں ایڈجسٹ کر لیا کرتے ہیں یہ بریف سا تعارف میں نے آپ کو کیا ہے بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اب اس بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ کو بنانے کے ریفرنس میں ہم کنٹرول پروسیجر جا رہے ہیں تو دیکھیے پہلا کنٹرول پروسیجر کیا ہے کہ the bank reconciliation should be on a regular basis at least monthly آپ نے جب بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے کسی منتھ میں بنا لی بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ اور پھر چھوڑ دیا پھر چار چھ مہینے کے بعد دوبارہ کہا اچھا یار بینک ریکنسلیشن تو بنا کے دیکھو کہ ٹیلی کرتا ہے بینک اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ہماری کیش بک یا نہیں نہیں ریگولرلی اگر بہت زیادہ ٹرانزیکشن ہیں تو ویکلی بھی بنا سکتے ہیں لیکن ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ منتھلی تو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بننا چاہیے ہاں اگر بہت کم ٹرانزیکشن ہیں تو کوارٹرلی بنا لیں بہت کم ٹرانزیکشن ہیں تو اینولی بنا لیں لیکن بنائیں آپ ایک ریگولر انٹرولس کے بعد یعنی کہ کبھی بنائی اور کبھی نہ بنائی سو بہرحال ہم جس لیول کی آرگنائزیشن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وہاں پر ٹرانزیکشن کافی زیادہ ہوا کرتی ہیں تو وہاں پر ریکمینڈیڈ یہ ہے کہ at least monthly bank reconciliation statement ضرور بننا چاہیے اور ہر بینک کے لیے الگ الگ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ہوگی اوبیس سی بات ہے نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ the person responsible for preparation should be independent of the receipt and payments وہ شخص جو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے وہ شخص ریسیٹس اور پیمنٹس کے کام سے انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ شخص نہ تو کلیکشن کر رہا ہوگا نہ وہ ریسیٹس کو ریکارڈ کر رہا ہوگا نہ وہ پیمنٹس کر رہا ہوگا نہ وہ پیمنٹس کو ریکارڈ کر رہا ہوگا وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہوگا تاکہ کسی بھی طرح سے وہ باعث نہ ہو وہ اپنی غلطیوں کو نہ چھپا رہا ہو اس لیے اس کو ریکنسیلیشن کرنے والے شخص کو ایک انڈیپینڈنٹ شخص ہونا چاہیے نیکسٹ یہ بات ہے کہ if the reconciliation is prepared by an independent person تو that independent person should obtain bank statement directly from the bank and hold that bank statement until the reconciliation complete دیکھیں اگر وہ بینک ریکنسیلشن اسٹیٹمنٹ حاصل کر لیتا ہے بینک سے اور اس بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کو اوپن کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو شخص کیش بک مینٹین کر رہا ہے تو کیش بک مینٹین کرنے والا شخص فوراً بھانپ جائے گا کہ فلانی فلانی جو میں نے غلطیاں کی ہوئی تھیں ان کو فوراً میں ٹھیک کر لوں وہ بینک اسٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو گئی ہیں اب ایسی چیز کو پکڑنے کے لیے تو وہ انڈیپینڈینس آپ نے ڈیویلپ کی ہے تو کیوں آپ پھر اس انڈیپینڈینس کو ڈیویلپ کرنے کے بعد دوبارہ سے خراب کر رہے ہیں اگر ایک انڈیپینڈنٹ شخص بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہے تو اس کو بینک اسٹیٹمنٹ ہولڈ کرنا چاہیے انٹل وہ ریکنسلیشن کمپلیٹ ہو جائے اب وہ ٹھیک ہے اوپن کر دے اب تو اس نے دیکھ لیا کہ کیا کیا چیزیں ہماری کیش بک میں غلط تھیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہہ چکا ہے اور کیا کیا ٹائمنگ ڈفرینس تھے کون کون سی آئٹمس ہماری بینک اسٹیٹمنٹ میں اپیئر ہو رہی تھی جو کہ ریکارڈ ہونا چاہیے تھی لیکن نہیں ریکارڈ کی گئی یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ریکنسلیشن کرنے والا شخص زیادہ بہتر طور کا سامنے لے کر آ سکتا ہے کہ جی یہ یہ سب کچھ ہوا ہونا چاہیے تھا کیش بک کے اندر اینی ویز یہ بینک ریکنسلیشن کے ریفرنس میں ہم نے کنٹرول پروسیجرز پڑھے اب نیکسٹ جو ایریا آ رہا ہے وہ ہے پیٹی کیش کا پیٹی کیش کے بارے میں آپ لوگ اگین اپنی ارلی کلاسز کے اندر پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ پیٹی کیش چھوٹا موٹا ایکسپینس کرنے کے لیے ایک پیٹی کیشیئر کو تھما دیا جاتا ہے کہ جی آپ پیٹی کیش ایکسپینسز کے لیے رسپانسبل ہیں آپ ان پیٹی کیش ایکسپینسز کو کیجئے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پر پیٹی کیش کی ضرورت ان آرگنائزیشنز میں پڑتی ہے جہاں پر کہ کیش میں ٹرانزیکشن نہیں کی جاتی یا یوں کہہ لیجیے کہ کیش جو ہے وہ انٹیکٹ بینک میں جمع کروا دیا جاتا ہے آپ نے کیش ریسیو کیا اپنے کسٹمر سے اب اس کیش کو آپ استعمال نہیں کریں گے کسی بھی پیمنٹ کے لیے بلکہ اس کو ایز اٹ از آپ بینک میں جمع کروا دیں گے اب یہاں پر اگر کیش چھوٹا موٹا کیش آپ پے کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹی موٹی ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے تو وہاں آپ کو کیش کا بیلنس ریکوائرڈ ہوگا آپ پیٹی کیش بیلنس ایک صاحب کو تھما دیتے ہیں کہ جی نا you are the responsible person آپ یہ چھوٹے موٹے میٹ کریں اب دیکھیے نا وہ چھوٹے موٹے لائک جو میں کہہ رہا ہوں فوٹو کاپی کا ایکسپینس ہے اب فوٹو کاپی کے ایکسپینس کے لیے آپ چیک تو نہیں شو کر سکتے کہ بیس روپے کی فوٹو کاپی کروائیے جناب چیک پیش خدمت ہے آپ نے کسی پی این کو بھیجا ہے الیکٹریسٹی بل جمع کروانے کے لیے بینک میں اس نے اپنی سائیکل ایک سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کی اور وہاں پر پانچ یا دس روپے دینے ہیں اب وہ پانچ یا دس روپے چیک کے ذریعے سے تو نہیں پیش کرے گا اس کو اب وہاں پر بہرحال بزنس کا ایکسپینس ہے بزنس کو وہاں کیش پے کرنا ہے وہ پی این کو پانچ دس روپے دے کر بھیجیں گے یا کوئی چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ کا خرچہ ہے پوسٹیج کا خرچہ ہے پوسٹل اسٹمپس وغیرہ ہیں ریونیو اسٹمپس ہیں اب یہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کو کیش میں ہی پے کرنا پڑتی ہیں ان کے لیے آپ کو پیٹی کیش مینٹین کرنا ہوتا ہے اب وہ پیٹی کیش پر بھی آپ کا کنٹرول مضبوط ہونا چاہیے اب وہ کیا کنٹرول پروسیجر ہیں آئیے دیکھتے ہیں جی نمبر ون کہ the level of and location of cash floats should be down formally آپ کو بتانا ہوگا کہ کیش فلوٹ کتنا ہوگا اور کہاں پر رکھا جائے گا cash float means cash balance petty cash کے لیے اسپیسیفکلی ہم کیش فلوٹ کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ جو بیلنس ہوگا پیٹی کیشیئر کے پاس وہ کتنا میکسیمم ہو سکتا ہے اور کہاں پر وہ اس کو رکھے گا یہ بات آپ کو ڈیفائن کر دینا ہوگی نیکسٹ بات یہ ہے کہ there should be restricted access to the float ہر شخص جا کر دراز کھول کر اس میں سے پیٹی کیش کے پیسے نہیں نکال سکتا کہ جی میں تو جناب بزنس کا ایک چھوٹا سا ایکسپینس کرنا ہے لائک لائک سویپر ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے کلیننگ مٹیریل لے کر آنا ہے مجھے آپ پیسے دیں میں کلیننگ مٹیریل لے کر آنا چاہتا ہوں اب فوری طور پر وہ پیٹی کیشیئر صاحب جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں وہ چپ کر کے دراز کھولتا ہے اور اس میں سے پچاس ساٹھ روپے سو روپیہ نکالتا اور کہتا ہے جی میں تو جناب یہ چیزیں لینے گیا ہوا تھا اور میں نے کیش یہاں سے بزنس کے ایکسپینس کے لیے نکالا نہیں ایسی بات نہیں یہاں پر پھر چوری چکاری کے بہت زیادہ خدشات ہو سکتے ہیں ہر کسی کی ایکسس نہیں ہونا چاہیے پیٹی کیش پر بھلے وہ چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے یہی ہے لیکن اس پر ایکسس نہیں ہونا چاہیے پھر نیکسٹ یہ کہ all expenditure should require a voucher signed by responsible official not the petty cashier اب وہ جو پیٹی کیشیئر ہے وہ اس حد تک ریسپانسبل نہیں ہونا چاہیے کہ پیٹی کیش واؤچرس کو بھی وہی آتورائز کر رہا ہو گڑبڑ کر دے گا وہاں پر جو شخص پیٹی کیش واؤچرس کو آتورائز کرنے والا ہوگا وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا پیٹی کیشیئر سے اوکے okay? یہ پیٹی کیش پر ایک پروسیجر امپورٹنٹ پروسیجر ہے نیکسٹ بات آتی ہے کہ the imprest system should be use to reimburse the float اب یہ امپریسڈ سسٹم کیا ہے آپ نے آغاز کی کلاسز میں یہ پڑھا ہوگا کہ امپریس سسٹم اور سمپل ایک پیٹی کیش سسٹم ہوتا ہے امپریس سسٹم میں آپ نے ایک لمٹ مقرر کر دی سے ون تھاؤزینڈ روپیز اب جتنا ایکچوئل ایکسپینس اس نے انکر کیا ایک ماہ میں وہ آپ نے دوبارہ اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ریمبرس کر دیا لائک نائن ایٹی روپیز اس نے ایکسپینڈیچر کیا ون تھاؤزینڈ روپیز میں سے ٹوینٹی اس کے پاس فلوٹ پڑا ہوا ہے اب وہ نائن ایٹی دوبارہ اس کو ری ایمبرس ہو گیا اب نائن ایٹی کی ریئمبرسمنٹ جو ہے وہ جب اس کے ہاتھ میں آئے گی تو یعنی کہ ٹاپ اپ ہو گیا اب وہ ٹاپنگ اپ ون تھاؤزینڈ کی لمٹ پہ پہنچ گئی اس کو امپریس سسٹم کہتے ہیں اس کے برعکس جو پیٹی کیش سسٹم یا سمپل سسٹم ہے وہ کیا ہے کہ ہر مہینے اس کو ون تھاؤزینڈ روپیز دے دیے جائیں اب ہر مہینے اس کو ون تھاؤزینڈ روپیز دے دیے جانے کا مطلب ہے کہ کہیں اس کے پاس پچاس روپے اگر پڑے ہوئے ہیں تو ون تھاؤزینڈ کے ساتھ ون تھاؤزینڈ ففٹی روپیز ہو گئے اگر اس کے پاس ایک سو روپے پڑا ہوا ہے تو ون تھاؤزینڈ آپ نے دیا ایک ہزار ایک سو روپیہ ہو گیا ایسی بات نہیں جو چیز ریکمینڈیڈ ہے وہ کیا ہے کہ امپریسڈ سسٹم ہونا چاہیے اسٹیبلشڈ سو امپریسڈ سسٹم کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ at any time the total cash and value of authorised voucher not imbursed a set amount for example جیسا کہ میں نے ون تھاؤزینڈ روپیز آپ کو کہے تھے کہ ایک میکسیمم لمٹ ہے یعنی کہ آپ نے جو فلوٹ رکھا ہوا ہے جو کیش ابھی تک خرچ نہیں ہوا وہ فلوٹ ہے نا اور جو آپ کے آتورائزڈ پیٹی کیش واؤچرس ہیں جو ابھی ریمبرس نہیں ہوئے جن کے پیسے ابھی آپ کو ملنے ہیں وہ دونوں مل کر میکسیمم لمٹ ون تھاؤزینڈ کے برابر ہی ہونا چاہیے نا یہ وہ بات ہے نیکسٹ پروسیجر یہ کہتا ہے ہمیں کہ vouchers should be produced before the cheque to top up the cash float is signed دیکھیے اب اس پیٹی کیش کی ٹاپنگ اپ کے لیے آپ کو مین کیشیئر یا مین کیش مینیجر سے پیسے لینے ہیں نا اب مین کیش مینیجر آپ کو کب پیسے دے گا لائک وہ بیس روپے باقی بچ گئے تھے nine eighty rupees main cash manager جو ہے اس نے آپ کو دینے ہیں وہ کب آپ کو نائن ایٹی کا چیک دے گا جب آپ تمام آتھورائزڈ پیٹی کیش واؤچرس پیش کر دیں گے جناب یہ پیٹی کیش واؤچرس پیش خدمت ہیں ان کے اگینسٹ مجھے نائن ایٹی روپیز کا جو ہے چیک ادا کر دیا جائے تاکہ میرا پیٹی کیش دوبارہ سے ون تھاؤزینڈ روپیز کی سیلنگ پر آ جائے ٹاپ اپ ہو جائے اوکے نیکسٹ بات کہتے ہیں کہ voucher should be cancelled once reimbursement has taken place یہ وہی بات ہے جو کہ ہم نے مین چیک کے ذریعے سے پیمنٹ کے وقت بھی کی تھی کہ جن انوائسز کے اگینسٹ پیمنٹ ہو جائیں ان انوائسز کو آپ کینسل کی اسٹمپ لگا دیں یعنی کہ پیڈ کی اسٹمپ لگا دیں اسی طرح سے پیٹری کیش واؤچرس جن کے اگینسٹ ریئمبرسمنٹ اب آپ کو مل گئی ہے ان کو کینسل کر دینا چاہیے یعنی کہ وہ ان کے اگینسٹ دوبارہ سے ریئمبرسمنٹ کلیم نہ کی جا سکتی ہو اس لیے ان کو اسی وقت کینسل کی اسٹمپ لگا دینی چاہیے پیڈ کی اسٹمپ لگا دینی چاہیے یا جو بھی ایک اپروپریٹ اسٹیمپ ہے اس پہ آپ لگا دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ واچر جو ہیں ان کے اگینسٹ ریمبرسمنٹ ہو چکی ہے next control procedure petty cash پر یہ ہوگا کہ a amount should be placed on a petty cash payment to discourage normal purchase procedure being bypass دیکھیے اگر آپ بہت بڑی اماؤنٹ کے ساتھ پیٹی کیش پیمنٹس الاؤ کر دیں گے تو بڑی پرچیز بھی پیٹی کیش کے ذریعے سے ہی ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ پیٹی کیش کی صورت میں آپ کو وہ اسٹرکٹ قسم کے کنٹرول میئرز نہیں فالو کرنا ہوتے جو کہ باقاعدہ پرچیزنگ سسٹم کے ہیں پیٹی کیش تو چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے ہے اسٹیشنری کی کوئی آئٹم پرچیز کر لی کوئی فوٹو کاپی کروا لی کوئی اسٹیمپس پرچیز کر لی کوئی آپ نے کوریئر کے چارجز پے کر دیے اس قسم کے چھوٹے موٹی کے لیے پیٹی کیش ہے تو بڑی پیمنٹس کے لیے تو پیٹی کیش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بڑی پیمنٹس ہوں گی تو آپ پھر اگر بڑی پیمنٹس الاؤ ہوں گی کرنے کی تو آپ ڈیفینیٹلی بڑی پرچیز کو بھی پیٹی کیش سے کر لیں گے تاکہ اتنے زیادہ اسٹرکٹ قسم کے کنٹرول پروسیجرس کو اوائڈ کیا جا سکے کلیئر لہذا کم از کم رقم ہونا چاہیے لائک سو پچاس اس قسم کی چھوٹی موٹی اماؤنٹ پھر یہ کہ اب petty cash book should be maintain petty cashier وہ پیٹی کیش بک مینٹین کرے گا اور جیسے ہی پیٹی کیش پیمنٹس ہوں گی فوراً ان کو ریکارڈ کر لے گا پیٹی کیش بک میں یہ بھی ایک کنٹرول پروسیجر ہے نیکسٹ کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ periodically the petty cash float should be reconciled to the balance in the petty cash book by an independent person اب دیکھیں نا فزیکلی وہ اس دراز میں کتنا فلوٹ پڑا ہوا ہے اور پیٹی کیش بک کتنے پیسے بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنے پڑے ہونے چاہیے دیکھیں یہاں پر بھی اگین وہی ٹیمنگ اینڈ لیڈنگ والا مسئلہ آ سکتا ہے کہ پیٹی کیش کے لیے آپ نے جتنا کیش دیا ہوا ہے اس نے اپنی ذاتی استعمال میں لے آیا ہفتے کے لیے دس پندرہ دن کے لیے اور کیش بک بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے جبکہ فزیکلی اتنا کیش نہیں پڑا ہوا اس کے دراز میں لہذا یہاں پر ایک ریکنسلیشن ہونی چاہیے کہ جی جتنا کیش بک بتا رہی ہے پیٹی کیش بک جتنا بیلنس بتا رہی ہے سے کہ آٹھ سو پچاس روپے پیٹی کیش بک بتا رہی ہے کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس وقت دراز میں دراز میں صرف پچاس روپے پڑے ہوئے آٹھ سو روپئے سے اس پیٹی کیشر نے اپنے گھر کا بجلی کا بل ادا کر دیا کہ جی ہفتے دس دن کے بعد میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گا دوبارہ سے اب یہ بات تو غلط ہے نا وہ اپنے پرسنل استعمال میں نہیں لا سکتا پیٹی کیش کو اس کے لیے پھر پیریوڈیکلی ایک ریکنسیلیشن ہوگی فزیکلی پیٹی کیش کتنا پڑا ہوا دراز میں اور پیٹی کیش بک کتنا بیلنس بتا رہی ہے ان دونوں کی ریکنسلیشن لیکن جی نیکسٹ جو بات آ رہی بڑی مزے کی ہے کہ rules should exist preferably preventing the issue of IOUs اور the cashing of cheques for employees IOU پہلے سمجھ لیجئے کیا ہے اصل میں آئی او یو جو ہے یہ پورا ایک سینٹینس کے طور پر آپ اس کو لیجئے آئی او یو میں آپ کا مقروض ہوں اس کو آئی او یو کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے اب یہ آئی او یو استعمال ہوتا ہے جب کسی دفتر کے بندے کو ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تھوڑے سے پیسے ریکوائرڈ ہوں پچاس سو روپے تو پیٹی کیشر کے پاس چلا جاتا ہے کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں نے سپوز لنچ کرنا ہے میں آج اپنا والٹ جو ہے گھر بھول آیا ہوں تو آپ مجھے ایک سو روپیہ دے دیجیے میں کل آپ کو دے دوں گا پیٹی کیشر کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ آئی او یو سائن کر دیں میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں اب آئی او یو مینس کہ میں آپ کا مقروض ہوں وہ ایک سو روپیہ پیٹی کیشیئر سے وہ صاحب لے لیں گے آئی او یو سائن کر کے دے دیں گے پیٹی کیشیئر اپنے دراز میں وہ آئی او یو رکھ دیں گے وہ صاحب اگلے دن ایک سو روپیہ لوٹا دیں گے اور آئی او یو جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا پھاڑ دیا جائے گا ختم ہو جائے گی وہ آئی او یو والی بات سو کہہ رہا ہے کہ آئی او یوز کو بہرحال ڈسکریج کرنا چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ریت چل نکلے ویسے تو چلو مدد کی بات ہے لیکن ایک مرتبہ یہ ریت چل نکلے تو مس یوز ہوتی ہے کہ ہر شخص جناب آج یہ مسئلہ ہے آپ سو روپیہ دے دیں آئی او یو سائن کروا لیں آج یہ مسئلہ ہے آپ پچاس روپے دیتے ہیں آئی یو سائن کروا لیں اب وہ بعد میں مسائل ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں واپسی پھر نہیں ہوتی اور وہ آئی یو یو آپ کے دراز میں بے شمار ہو جاتے ہیں لہٰذا ایک تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے دوسری ایک اور بات بھی ہے تو مدد کی لیکن وہ کہتا ہے کہ جو امپلائیز کے آپ کے کولیگز ہیں ان کے پرسنل چیکس ہوتے ہیں افرز کر لیں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے بینک سے پیسے نکلوانے ہیں یہ پانچ سو روپے کا چیک ہے یہ آپ لے لیجئے اور پانچ سو روپے آپ مجھے پیٹی کیش میں سے دے دیجئے آپ نے بینک تو جانا ہی ہے یا آپ نے باہر جانا ہے آپ جا کر یہ میرا چیک بھی کیش کروا لیجئے گا اب بات تو مدد کی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بزنس کے اندر اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں ان کو میکسیمم اوائڈ کیا جاتا ہے ریزن کیا ہے کیا وہ شخص اگر امپلائیز کے پرسنل چیکس کو کیش کروانے کے لیے بینک میں وقت ضائع کرے گا تو بزنس کا ٹائم متاثر ہوگا اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے وہ تو چلیں کوئی ایسی بات نہیں لیکن اس بات کی اگر پریکٹس ہی ہو جائے شروع کہ جی آئی او یوز آنا شروع ہو گئے اور امپلائیز کے پرسنل چیکس وہاں سے پے ہونا شروع ہو گئے تو یہ باتیں بعض اوقات خطرناک ثابت ہوتی ہیں بزنس کے پیٹی کیش کے پوائنٹ آف ویو سے اس لیے ان کو اوائڈ کیا جاتا ہے کلیئر جی لے جی ہم نے کنٹرول پروسیجر اب نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے یس ٹیسٹ آف کنٹرول کا اب ٹیسٹ آف کنٹرول کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ ٹیسٹ آف کنٹرول آڈیٹر نے انڈرٹیک کرنا ہوتے ہیں اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنا خوبصورت قسم کا کنٹرول پروسیجر انوائرمنٹ بنایا گیا ہے انٹرنل کنٹرول جو اسٹیبلش کیے گئے ہیں کیا واقعی اپنائے بھی جا رہے ہیں یا نہیں اس کے لیے وہ ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں جی کہ آڈیٹر صاحب جو ہیں وہ کیا ٹیسٹ آف کنٹرول لگائیں گے کیش سسٹم پر تو چار ایریاز ہیں ہمارے پاس جہاں پر ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کرنے number one cash receipts number two cash payments number three bank reconciliation and number four petty cash so cash receipts کے اعتبار سے سب سے پہلے آڈیٹرس آپ دیکھیں گے کہ جو میل اوپننگ ہے وہ ان پروسیجرز کے مطابق ہی ہو رہی ہے جو کہ کنٹرول پروسیجرز میں اسٹیبلش کیے گئے تھے اب وہ کنٹرول پروسیجرز آپ کو معلوم ہے کہ چیک کو ریسیٹ کرتے وقت کس طرح سے میل اوپن کرنی ہے اور اس کو کس طرح سے سپرویژن اس کی ہونی ہے اور کہاں پر اس کو ریکارڈ کرنا وغیرہ نیکسٹ یہ کہ test independent check of cash receipts to bank lodgements جو کیش ریسیو ہوا اور جو بینک نے پیسے جمع کروائے بینک لاجمنٹس کا مطلب بینک میں پیسے جمع کروائے اس میں دیکھیں کہ انڈیپینڈنس ہے یا نہیں کیش وصول کرنے والا اور بینک میں جمع کروانے والا واقعی دو انڈیپینڈنٹ پرسن ہے کیونکہ پروسیجر میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے پھر test for evidence of sequence check on any pre number receipt for cash وہ جو کیش سیلز ان وائز کے بارے میں بتایا تھا یا ریسیٹ یا کیش میمو کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ پری نمبرڈ ہونا چاہیے کیا ان کا سیکوینس واقعی ہے یا درمیان میں سے کچھ غائب ہوئی ہوئی ہے اس کے بارے میں آڈیٹر جو ہے وہ ایویڈینس حاصل کرے گا پھر test authorisation of cash receipts and پھر test for evidence of arithmetical check on cash received record نے کیش ریسیٹس کی اور کیش جو ریسیو کر کے جو ریکارڈ بنائے جاتے ہیں ان تمام کی ریتھمیٹیکل ایکوریسی وغیرہ جو ہیں ان کو چیک کرنا نیکسٹ بات آتی ہے کیش پیمنٹس کی طرف کیش پیمنٹس میں انسپیکٹ کی جائے گی کرنٹ چیک بک کن پوائنٹ آف ویو سے number one sequential use of cheques کے پوائنٹ آف ویو سے number two controlled custody of unused cheques کے پوائنٹ آف ویو سے اور نمبر تھری اینی سگنیچرس اور بلینک چیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری باتیں ہم نے کنٹرول پروسیجرس میں پڑھ لی ہیں اب آڈیٹر جو ہے اس پر ٹیسٹ آف کنٹرول لگا رہا ہے ایک سسٹم کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ جو کنٹرول پروسیجرس اسٹیبلش ہوئے تھے واقعی فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں سو so یہ سسٹم کو چیک کرنے کے لیے آڈیٹر دیکھ رہا ہے کہ کیا واقعی چیک بک جو ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بلینک چیکس وغیرہ تو نہیں کوئی سائن کر کے رکھے ہوئے نیکسٹ یہ جی کے ٹیسٹ کرے گا auditor to ensure that paid invoices are marked paid وہ جو کینسل کرنے کی بات ہم نے سیکھی تھی اور پھر یہ کہ test for evidence of arithmetical check on cash payments record including cash books وغیرہ سمپل سی بات ہے اور پھر examine evidence of authority for direct debits آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ اسٹینڈنگ آرڈر اور ڈائریکٹ ڈیبٹس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی بڑا مختصراً آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسٹینڈنگ آرڈر مینس کہ آپ نے بینک کو انسٹرکشنز دے رکھی ہیں کہ فلانے شخص کو ایک مخصوص تاریخ پر ایک مخصوص اماؤنٹ پے کرنی ہے اب اس کے بارے میں آپ ایویڈینس لیں گے کہ کیا یہ اسٹینڈنگ آرڈرس کے تحت ہی پیمنٹس ہو رہی ہیں اور ڈائریکٹ ڈیبٹس یہ کہ اس میں اماؤنٹس جو ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے لیکن وہ شخص جس کو پے کرنا ہے اور جس ڈیٹ کو پے کرنا ہے لائک like بجلی کا بل آپ نے بجلی کا بل کس تاریخ کو دینا ہے کس محکمے کو دینا ہے یہ ڈیٹرمنڈ ہے اماؤنٹ ہر مہینے ڈفرینٹ ہوگی تو وہاں پہ ڈائریکٹ ڈیبٹس آئیں گے تو یہ بات یوں کہی جا رہی ہے کہ کہ examine evidence of authority for current standing and direct debits کہ ہم جو موجودہ standing order and direct debits ہیں ان کی اتارٹی کے بارے میں ایویڈینس حاصل کریں گے کہ وہ authorised standing order and direct debits ہیں یا نہیں نیکسٹ بات آتی ہے جی بینک ریکنسلیشن کے بارے میں کہ ایگزامن کریں evidence of regular bank reconciliation ٹھیک ہے یہ بات ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ منتھلی ہونا چاہیے ایگزامن کریں evidence of of independent check bank reconciliation اس کے لیے سگنیچر ہوں گے جو شخص ریکنسلیشن کر رہا ہے اس کے پھر ایگزامن کریں evidence of follow of outstanding item on the bank reconciliation اب دیکھیے ہم جانتے ہیں کہ بینک ریکنسلیشن میں انپریزینٹیڈ چیکس لکھے جاتے ہیں انکولیٹ چیکس لکھے جاتے ہیں اب یہ آؤٹ اسٹینڈنگ آئٹمس ہیں یہ ٹائمنگ ڈفرینس ہوتا ہے تبھی تو بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں ان کو لکھا جاتا ہے بائی دا ٹائم دو دن پانچ دن دس دن کے اندر انہوں نے کلیئر ہو جانا ہوتا ہے کچھ ایسے چیکس ہوتے ہیں جو کہ دو مہینے تین مہینے تک آپ کے بینک میں پریزنٹ نہیں ہوتے اس پہ پھر آپ فالو اپ رکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سکس منتھس کے بعد چیک سٹیل ہو جاتا ہے اب بینک اس کی پیمنٹ کبھی نہیں کرے گا ایسے سٹیل چیکس کو پھر آپ رائٹ آف کر دیا کرتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نے پے کیا تھا ہمارے کریڈیٹر نے ابھی تک ہمارے بینک سے پیسے وہ نہیں وڈرا کیے سکس منتھس گزر کے ہیں اب تو یہ چیک بینک کبھی بھی پے نہیں کرے گا لہٰذا اس کو رائٹ آف کر دیا جائے ختم کر دیا جائے ہاں فالو اپ اس سینس میں کہ جی ہم نے جو چیکس بینک میں جمع کروائے تھے ابھی تک کلیکٹ نہیں ہوئے بہت ضروری ہے آپ اس فالو اپ کو اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ چیکس جو آپ نے بینک میں جمع کرائے تھے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں کلیکٹڈ چیکس کے طور پر اپیئر نہیں ہو جاتے لیں جی اب نیکسٹ بات پیٹی کیش کے بارے میں کہ اس کے بارے میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پیٹی کیش واؤچرز کی اپروول کو cancellation of paid petty cash vouchers کو اور ایویڈینس آف ارتھمیٹک ایکوریسی کو اور فائنلی ایگزامن کرتے ہیں evidence of of independent check petty cash کو اب یہ پیٹی کیش کے ریفرنس میں کمپلیٹ بات چیت کہ ہم نے پیٹی کیش کے اوپر جو پروسیجرز اپنائے تھے کیا وہ پروسیجرز ایگزیکٹلی فالو کیے جا رہے ہیں یا نہیں لیں جی this was all about your cash system کہ ہم نے کیش کیش کیش سسٹم کے اندر receipts payments bank deposits and and petty ان سب چیزوں کو ہم نے بہترین طریقے سے دیکھ لیا سمجھ لیا اور سیکھ لیا کیش سسٹم ہمارا کمپلیٹ ہوا نیکسٹ ان شاء اللہ تعالی آپ کو انوینٹری پر اور نان کرنٹ ایسٹس پر جو سسٹم اپروچ اپنائی جاتی ہے آڈیٹرس کی طرف سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ بات چیت کی جائے گی تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ